اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا اور بے شک ان کے پاس موسا واضح معجزات لے کر آئے تھے بس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے